اور بے شک ہم نے موسا کو اپن نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپن قوم کو ان دھیریوں سے اجالے میں لا اور انہین اللہ کے دن عدال نلا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبری والے شکر گزار کرو